السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایک لیکچر کے ساتھ جی ایس پی پہ باتیں چل رہی ہیں اور یہی باتیں آج مزید ہوں گی آئی ہوپ کہ آپ بھی جی ایس پی اور سرولیٹس کو یوز کر کے اپنے کچھ اسائنمنٹس بھی بنا رہے ہوں گے اور کچھ چھوٹے موٹے پروگرامس بنا کے ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کی ڈفرینٹ چیزوں کو جو ان میں ہم آپ کو سکھاتے جا رہے ہیں جی ایس پی کی جرنی کا ہی کچھ اور پارٹ ہم آج طے کریں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا لاسٹ لیکچر میں ایک تو جہاں ہم نے ڈسکشن کی تھی جاوا بینس کے بارے میں وہیں پہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی بنا کے دیکھی تھی اس ایگزامپل کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ وہ کیا ایگزامپل تھی کورٹ میں جا کے نہیں کورٹ کے بغیر ہی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم وہ ایک دفعہ اپنا ریوائز کریں کہ جاوا بینس کے استعمال کی کیا وجہ تھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹیشن لاجک اور ہماری پروسیسنگ لاجک جو ہے وہ مکس ہو رہی ہے کوڈ کے اندر جی ایس پی پیج ہم لکھنے گئے تھے جی ایس پی پیج ہم لکھنے اس لیے گئے تھے کہ بھئی اس میں ایچ ٹی ایم ایل لکھنی اور یہ کام کرنے آسان ہے بیچ میں جاوا کا کوڈ بھی بیٹ کر سکتے ہیں ہم لیکن ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ بھی لکھ رہے ہیں اور جاوا کا کوڈ جب ہم بیٹ کرنا شروع کیا تو جاوا کا کوڈ ایسے ایسے اتنا زیادہ ہوتا جا رہا تھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوڈ کو سمجھنا کوڈ کو پڑھنا دیر تک اس کو مینٹین کرنا اس میں ٹیسٹنگ کرنا اس کو کریکشن کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے جاوا کے کوڈ کو ہم نے کہا کہ جاوا کے کوڈ کو جاوا کی فائلس میں علیحدہ کر لیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں پریزنٹیشن ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں انہیں جی ایس پی میں رہنے دیتے ہیں سو جی ایس پی کو کے اندر سے ہم نے کیا کیا کہ پروسیسنگ لاجک نکال کے علیحدہ کلاسز میں رکھ دی ان کو ہم نے جاوا بینس کا نام دیا اور پریزنٹیشن لاجک جو تھی اس کو ہم نے جی ایس پی میں ہی رہنے دیا اور وہ ہماری یوزر کے ساتھ انٹریکشن کے کام آئی فگر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک جی ایس پی پیج تھا index dot J S P page اس پہ یوزر ہمارا چوائس دیتا تھا ادھر وہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی چوائس لیتا تھا یا وہ جاوا کی چوائس لیتا تھا یہاں سے جب ہم سبمٹ کا بٹن ہٹ کرتے تھے تو یوزر ایک controller dot J S P پہ جاتا تھا وہاں پہ controller dot J S P دیکھ کے کہ یوزر نے کیا چوائس لی ہے اس ریکویسٹ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا تھا یا web dot J S P پہ یا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ جاوا ڈاٹ جی ایس پی کا کیس لیتے ہیں کہ ہم نے جاوا کی چوائس سلیکٹ کی پہلے پیج پہ کنٹرولر پہ پہنچے کنٹرولر نے ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ جب ہم نے ایگزامپل ون اس پہ کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایس پی پیج کے اندر ہی پرزنٹیشن کا کوڈ بھی تھا جی ایس پی پیج کے اندر ہی جاوا کا کوڈ بھی تھا میں اس ایگزامپل کی طرف آؤں گا جہاں پہ ہم نے جاوا کا کوڈ علیحدہ کر دیا تھا یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ تھا کہ ہمارا جو جاوا ڈاٹ جی ایس پی کا پیج تھا یہ ایک ڈاؤ کو کال کرتا تھا DAO stand for data access object یہ ایک جاوا کی کلاس فائل ہی تھی جس کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کا کوڈ لکھا تھا تو ڈاؤ کے اندر ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتے تھے ڈیٹا بیس سے بیسڈ اپون کے یہ جاوا کا پیج ہے یا ویب کا پیج ہے اپنے ریکارڈز فیچ کرتے تھے ان ریکارڈز کو ہم ایک بین میں بھرتے تھے جس کا نام تھا course outline bean course outline bean کے بہت سارے انسٹنسز بنتے تھے اور یہ انسٹنسز ایک رے لسٹ میں چلے جاتے تھے یہ ارے لسٹ اس کے بعد ہم واپس بھیج دیتے تھے اپنے جی ایس پی پیج کو جو کہ اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس کو ایک ایک کر کے نکالتا تھا اور ڈسپلے کر دیتا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ڈیٹا بیس اور لاجک تھی یا پروسیس کرنے والی لاجک تھی وہ زیادہ تر چلی گئی ہے ہماری جاوا کی اسپیشلائز کلاسز میں اور جو یوزر کو پرزینٹ کرنے والی لاجک ہے یا یوزر سے جو ان پٹ لینے والا کام ہے وہ still J S P pages میں ہے تو فائدہ ہمیں یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جی ایس پی پیجز کے اندر ہم نے جو پریزنٹیشن لاجک اور پروسیسنگ لاجک کا مکسچر تھا اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا جاوا کے اندر اور جی ایس پی کو صرف ہم نے پریزنٹیشن کا کام دے دیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس جاوا بینس کا استعمال آ رہا ہے لیکن آپ نے اسٹل اپنے جو لاسٹ اگر آپ کے پاس کوڈ ہو اس کو آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اسٹل پرسن ٹیک اندر اسٹل جاوا کا کچھ کوڈ تھا جس میں ڈاؤ آبجیکٹ کریٹ ہو رہا تھا ڈاؤ کے تھرو کال جا رہی تھی اس کے ایک میتھڈ کو اس میتھڈ سے لسٹ ریٹرن ہو رہی تھی اور چیزیں ڈسپلے ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ جاوا کا code still J S P page کے اندر تھا اس سارے کوڈ کو بھی ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے کیسے لیکن فار دا ٹائمنگ ہم تھوڑا سا جی ایس پی کی جرنی میں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں جی ایس پی کے اندر ہی بین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ جاوا کا کوڈ کی مینیمائزیشن ہو سکے so J S P are get presentation user کو پرزینٹ کرنے کے کام آ رہے ہیں ڈیٹا یوزر سے ان پٹ لینے کے کام آ رہے ہیں جتنا بھی پروسیسنگ ہے وہ ہو رہا ہے جاوا بین کے اندر جاوا بین کو اسٹل ہم کال کر رہے تھے اسکرپلٹ کے اندر سے اب جو ہم جی ایس پی پیج کے اندر کام کرنے جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جاوا بین کی جو کالنگ تھی وہ بھی پیور جاوا کوڈ کی بجائے کچھ ٹیگس کی فارم میں اویلیبل ہے سو جی ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس ہم آج پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو سرولیٹس کی بہت ساری چیزیں تھیں جیسے انکلوڈنگ تھی ریکویسٹ کو ہم انکلوڈ کرتے تھے ریکویسٹ کو ہم فارورڈ کرتے تھے وہ ہمیں یہاں پہ ٹیگس کی فارم میں اویلیبل ہے سملرلی جب ہم نے بینس کے ساتھ کام کیا تھا تو بین کا انسٹنس کریٹ کرتے تھے پھر بین کے اوپر میتھڈ کال کرتے تھے سیٹرس کال کرتے ہیں وہ سارے ہمیں یہاں پہ کچھ ٹیگس کی فارم میں اویلیبل ہے تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں یہ جاوا کا کوڈ مینیمائز کر رہی ہیں اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ بین کو ہم سڈن کنوینشنس کے تھرو لکھتے ہیں کنوینشنس کا کنوینشنس کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اسٹینڈرڈائز ہو جاتی ہیں آٹومیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ٹیگ ہم لکھیں گے ٹیگ کے کورسپونڈنگ کوڈ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا تو اگر اسٹینڈرڈائز نہ ہوئی ہوں چیزیں تو یہ آٹومیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹول تو صرف ایک اسٹینڈرڈ کام کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جاب ون ہے یہاں سے تم نے یہ جاب ٹو بنا دینی ہے اب اگر جاب ون ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا بھائی یہاں پہ کیا کرنا ہے ہیومنس تو سوچ سکتے ہیں انٹیلیجنٹلی دیکھ سکتے ہیں ٹولس کو فکس چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کنوینشنس کو فالو کرنے کی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹولس آٹومیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو سو so, یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر سمجھ آئیں گی جب ہم یہ اپنی کوڈنگ ایگزامپلس کی طرف چلیں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کیا ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جی ایس پی کی جرنی میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو جی ایس پی کی جب ہم نے جرنی اپنی شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ڈائریکٹو ایلیمنٹس تھے جو کہ جی ایس پی پیج سے ریلیٹڈ اسپیشل انفارمیشن کنوے کرنے کے کام آتا تھا جیسے امپورٹ کا ڈائریکٹو ہم نے بہت فریکوینٹلی یوز کیا انکلوڈ کے ڈائریکٹو پہ بات ہوئی تھی اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ڈائریکٹ ہیں جو کہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس اب ہم اتنے استعمال کر چکے ہیں کہ آپ ان سے کافی یوز ہو جائیں گے امپلسٹ آبجیکٹس ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کے اندر یوز کیے تھے امپلسٹ آبجیکٹس وہ آبجیکٹس تھے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ سرولیٹس کے اندر تو ہم نے ڈکلیئر کر کے اس کے بعد استعمال کیے تھے جیسے H T P servlet request لیکن جی ایس پی پیج کے اندر ہمیں آٹومیٹکلی وداؤٹ ڈکلیریشن یہ اویلیبل آبجیکٹس تھے جیسے پرنٹ رائٹر ٹائپ کا جو آؤٹ آبجیکٹ تھا وہ بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل تھا ریکویسٹ کا آبجیکٹ اویلیبل تھا رسپانس کا آبجیکٹ اویلیبل تھا اسی طرح جی ایس پی کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایکشن ایلیمنٹس کہتے ہیں یہ action elements special J S P tags ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کچھ کام کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی فارمیٹ پہ جی ایس پی کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ X M L like syntax میں ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اسٹارٹنگ ٹیگ ٹیگ ہوگا ہوگا ایک کلوزنگ ان کی باڈی ہوگی آپس میں اوور لیپ نہیں کر رہے ہوں گے اگر کوئی ایٹریبیوٹس ہوں گے تو انورٹیڈ کامرس میں ہوں گے یہ ساری چیزیں اس میں فالو ہوتی ہیں so J S P action elements are L syntax کیسے ہوگا کہ اینگل بریکٹ کے بعد جی ایس پی کا ورڈ آئے گا اس کے بعد کولن اور جون سا ایکشن ایلیمنٹ آپ استعمال کریں وہ اس کے بعد اس کی ایٹریبیوٹ کی ویلیوز کوئی باڈی ہے اگر وہ ایکشن ایلیمنٹ کوئی باڈی الاؤ کرتا ہے تو باڈی ہم دیں گے اور اس کے بعد ایکشن ایلیمنٹ کو کلوز کر دیں گے اور اگر ہمارا کوئی ٹیگ ایسا ہے جس میں باڈی نہیں ہے تو ہم J S P colon action element لکھیں گے ایٹریبیوٹس دیں گے اور اینڈ میں ایک سلیش ڈال کے اس ٹیگ کو کلوز کر دیں گے اس ٹیگ میں کوئی باڈی نہیں ہوگی اب ان ٹیکس کا یا ان ایکشن ایلیمنٹس کا مقصد کیا ہے they can be use for different things such as they can be use to work with Java beans they can be use to include pages at request time to forward request to another resources and much more let's take a look at some J S P action elements Java beans کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہو تو you can use J S P colon use bean tag J S P colon set property tag J S P colon get property tag اگر آپ نے ریکویسٹ کو انکلوڈ کرنا ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں J S P colon include tag یہ جی ایس پی کولن جو انکلوڈ ٹیگ ہے یہ اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوگا کوڈ کے اندر جو کہ آپ نے پہلے بھی ایک کام کیا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم سرولیٹس کر رہے تھے تو ہم نے ریکویسٹ ڈسپیچر لیا تھا اور ریکویسٹ ڈسپیچر کی دو فارمس تھی ریکویسٹ کو بھیجنے کی ایک انکلوڈ کے تھرو بھیجے جاتی تھی جس میں دوسرا پیج پہلے پیج کی آؤٹ پٹ کے اندر ہی ایڈ ہو جاتا تھا اور ایک فارورڈ کے تھرو بھیجی جاتی تھی جس پہ ہماری ریکویسٹ سرولیٹ سے مائگریٹ کر کے دوسرے سرولیٹ پہ چلی جاتی تھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی ایس پی اور سرولیٹ بالکل برابر ہیں تو اگر آپ نے جی ایس پی کے اندر دوسرا جی ایس پی یا دوسرا سرولیٹ انکلوڈ کرنا ہو تو آپ J S P colon include کا جو ایکشن ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سملرلی اگر آپ نے جی ایس پی پیج سے ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا ہو تو J S P colon forward کا آپ ایکشن ایلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں سیملرلی پلگ وغیرہ ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس J S P plug action element ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ جو J S P action elements ہیں یہ جی ایس پی پیج پہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی ایکشن کو کسی ہیپنگ کو جیسے آپ نے بین استعمال کرنی ہے یہ ایک ایکشن ہے آپ نے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرنی ہے کسی اور جی ایس پی پیج پہ کسی ایک پہ یہ ایک ایکشن ہے کسی اور جی ایس پی ایس سیولٹ کی آؤٹ پٹ اس پیج کے اندر ایڈ کرنی ہے یہ ایک ایکشن ہے کوئی پلگ ان ایڈ کرنا ہے یہ ایک ایک یہ ایکشن ہے تو یہ جی ایس پی جو ہیں ایکشن ایلیمنٹس ان سارے ایکشنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بین کا استعمال کرنا ہو J S P action elements کے تھرو تو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بین یوز کر کے دیکھی تھی بین کیسے آپ نے استعمال کی تھی آپ نے پرسن ٹیگ کھولا تھا بین کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا for example course outline bean c equals to new course outline bean اس کا کنسٹرکٹر کال کر دیا تھا اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اندر کچھ پراپرٹیز سیٹ کرنی تھی C dot set session number C dot set name اس طرح کی آپ ساری پراپرٹیز اس کے سیٹرز کے تھرو سیٹ uh, کر سکتے تھے پھر اگر آپ نے کچھ گیٹ کرنا تھا تو C dot get session number اس طرح کے آپ C dot get assignment number یا آپ گیٹرس کے تھرو کر سکتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو بھی ہم یہی کام کریں گے صرف یہ کہ سینٹیکس سینٹیکس چینج ہو جائے گا یہ ایسا ہے کہ جو کہ نان جاوا پروگرامر بھی سیکھ سکتا ہے سو ہوتا کیا ہے کہ جاوا پروگرامرز اچھے سی ڈیولپمنٹ کر کے بینس بنا کے دے دیتے ہیں اور جو فرنٹ اینڈ ڈیولپرز ہیں جنہیں ایچ ٹی ایم ایل آتی ہوتی ہے یا وہ کچھ ٹیگ لینگویج سیکھنا ان کے لیے آسان ہوتی ہے وہ ان ٹیگس کے تھرو ان جاوا بینس کو اپنے کوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے اپنے فرنٹ اینڈ میں استعمال کر سکتے ہیں جاوا کا سارا کوڈ چلا جاتا ہے بین کے اندر اور اس کو یوز کرنے کے لیے ہم سمپل سے ٹیگ استعمال کر لیتے ہیں جاوا کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ فرنٹ اینڈ بنا رہے ہیں اور آپ کو جاوا کا کوڈ آتا ہے لکھنا پرسن ٹیگ کھول کے آپ جاوا کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جاوا کا code J S P page پہ کم سے کم ہو تو you can use these action element tags in order to work with Java beans Java beans کے لیے جو ہم ایکشن ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جاوا بینس کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایکشن ایلیمنٹس ہیں ان میں جو پہلا ہے that is J S P colon use bean یہ S P colon use bean جو ہے یہ ایک جاوا بین کا آبجیکٹ اویلیبل کرتا ہے اس پیج پہ either it creates a new object اور اگر کوئی آبجیکٹ آلریڈی ایگزٹ کر رہا ہے تو اس کو اویلیبل کرتا ہے یہ ساری بات اسکوپ کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے کہتا ہے ول سی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اسی طرح J S P colon set property یہ بین کی کوئی پراپرٹی سیٹ کرتا ہے J S P colon get property it gets a property value from the Java bean so let look کہ یہ کوڈ میں کس کے برابر ہے اگر آپ ایک پرسن ٹیگ کھولیں سپوز کریں کہ مائی بین ایک جاوا بین کی کلاس ہے اور آپ نے اس کا انسٹنس کریٹ کرنا ہے اگر آپ پرسن ٹیگ کھول کے یہ لکھیں مائی بین کوئی بین کا ویریبل ڈکلیئر کر دیا ہے M equals to new my bean تو مائی بین یہاں پہ ایک کلاس کا نام ہے اور ویریبل کا نام ہے ایم جاوا بین کے اندر ایکشن ایلیمنٹ کے طور پہ جب آپ اس کو استعمال کرنے جائیں گے تو یہ کیسے استعمال ہوگا آپ اس سلائیڈ کے باٹم میں دیکھیں J S P colon use bean کا ٹیگ انڈیکیٹ کرے گا کہ میں ایک بین کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا بین کا آبجیکٹ ایک میں اویلیبل کرنا چاہ رہا ہوں آئی ڈی ٹو ایم یہ جو آئی ڈی ہے یہ وہ ویریبل کا نام ہوتی ہے جو کہ آپ نے جیسے اوپر مائی بین ایم آپ نے لکھا تھا یہاں پہ I D equals to M تو یہ ایم جو ہے یہ اوپر والے ایم کے کورسپونڈنگ ہے آپ بین کی جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ بین کے وہ ویریبل کا نام ہوتا ہے جو آپ نے یوز کرتے تھے آپ اسکرپلیٹ میں اسکوپ اسکوپ کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے اسکوپ ٹو پیج کا مطلب ہے کہ یہ بین جو ہے یہ صرف اسی پیج کے اوپر اویلیبل ہے اگر اس پیج سے دوسرے پیج پہ جائیں گے تو اس کے اندر اگر آپ کوئی ویلیو سیٹ کرتے ہیں وہ اگلے پیج پہ اویلیبل نہیں ہوں گی اس کے بعد جو اوپر آپ کی بین ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے مائی بین یعنی کہ اس کی کلاس کا نام ہے مائی بین تو جی ایس پی کا ایکشن ایلیمنٹ یوز کرنا ہو تو آپ لکھیں گے class equal to my bean یہاں پہ ہم نے وی یو ڈاٹ مائی بین لکھا ہے جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ اگر بین کا کوئی پیکج ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں V U dot my bean so J S P colon use bean کا ٹیگ ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک بین کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں جب آپ نئی بین بنا رہے ہوتے ہیں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک پیج میں ایک دفعہ ایک بین کریٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ اگر یہ چیز کال کر لیتے ہیں J S P colon use bean تو انسٹیٹ کے وہ ایک نئی بین انسٹینشیٹ کرے وہ جو آلریڈی کریٹڈ بین ہے اسی کا ریفرنس آپ کو دوبارہ دے دے گا J S P colon use bean is equivalent calling a constructor for particular bean دونوں کوڈز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اب سپوز کرتے ہیں کہ جو بین کلاس ابھی ہم نے بنائی ہے ایم اس کے اندر کچھ سیٹرز ہیں ایک نیم کا سیٹر ہے تو اگر ہم نے وہ سیٹر کال کرنا ہو تو اسکرپلیٹ کے اندر ہم وہ سیٹر کیسے کال کریں گے ہم کال کریں گے ایم ڈاٹ سیٹ نیم اور نیم کی ویلو ہم نے رکھ دی علی اگر اسی کو ہم نے J S P action element کے تھرو لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے J S P colon set property I D equals to M یہ آئی ڈی ٹو ایم کیا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم کس بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا جی ایس پی پیج ہے اس میں بہت ساری جاوا بینس پڑی ہوئی ہوں تو آپ کون سی بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی آئی ڈی سے پتا چلے گا جیسے کن صاحب نے آ کے فیس جمع کرائی ہے یہ پتا چلے گا اس کے رول نمبر سے اس کی آئی ڈی سے یہ کون سا بیٹھے ایگزام دینے کی آئی ڈی سے پتا چلے گا سملرلی آپ کس بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی آئی ڈی سے پتا چلے گا میں نے کوئی کہا تھا کہ آئی ڈی ویسے ہی ہے جیسے اس بین کے ویریبل کا نام اچھا جی ایم ڈاٹ سیٹ نیم تو ہم نے اوپر سیٹر ایک کال کر لیا جو کہ نیم والی پراپرٹی کو سیٹ کر رہا ہے یہاں پہ جب آپ جی ایس پی کا ایکشن ایلیمنٹ یوز کریں گے تو آپ پراپرٹی کا نام بتائیں گے پراپرٹی اکولس ٹو نیم تو اب یہ ہم نے پراپرٹی اکولس ٹو نیم بتائی تو یہ جب کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو یہ ہو جائے گا ایم ڈاٹ سیٹ نیم آپ کہیں گے کہ میں نے تو سیٹ نیم کہیں نہیں لکھا یہ کیسے ہو گیا تو یہ اس طرح ہو گیا کہ جب ہم نے جاوا بینس پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جاوا بین کے اندر جتنے بھی آپ کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہوں گی ان کے گیٹرز اور سیٹرز آپ کو لکھنے پڑیں گے اسی طرح اس کے اندر ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر بھی ہوگا تو جب ہم نے J S P colon use bean کا ٹیگ استعمال کیا ہے تو اس نے وہ نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر کال کیا ہے اسی طرح جب J S P colon set property کا ٹیگ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم پراپرٹی اکول ٹو نیم دے رہے ہیں تو اب یہ جب کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو یہ جو نیم ہے یہ سیٹ نیم والے میتھڈ کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ویلو اکولس ٹو علی کہ ہم جو اس سیٹ نیم کے میتھڈ کو ویلیو پاس کر رہے ہیں وہ ہے علی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کام اسکرپٹ میں کیا تھا M dot set name Ali اسی کو ہم اس طرح ٹیگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آپ کے ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون یور پریفرنس اگر آپ ایک جاوا ڈیولپر ہیں تو آپ کو اوپر جو طریقہ ہے وہ زیادہ پسند آئے گا لیکن اگر آپ H T M L developer ہیں تو آپ کو نیچے والا طریقہ پسند آئے گا سو so, جس طرح کا بھی کوڈ آپ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے پیج آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس دونوں میتھڈ اویلیبل ہیں you can use you can use J S P action elements generally it's a better idea to minimize your Java syntax Java code inside your J S P page اچھا سملرلی ہمارے پاس J S P action element ہے گیٹ پراپرٹی جو کہ اگین بین کے ساتھ کام کر رہا ہے اگر آپ نے کسی بین کی پراپرٹی گیٹ کر کے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ دو لائنس لکھنی پڑیں گی اسکرپلیٹ میں تو اب ہم نے گیٹر کال کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے اس نیم کو پرنٹ کرا دیا ہے اگر آپ نے اس کو J S P action element کی فارم میں لکھنا ہے تو آپ کہیں گے J S P colon get property ابھی کس بھی ان کی پراپرٹی اس کا آئی ڈی بتائیں I D equals to M اور کون سی پراپرٹی پراپرٹی کا نام بتائیں تو یہ والا جو کوڈ ہے یہ والا جو ٹیگ ہے یہ کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ اوپر آپ اسکرپٹ دیکھ رہے ہیں ایم ڈاٹ گیٹ نیم میں جو ویلو آئے گی اس کی ایک اسٹرنگ بنا کے پرنٹ کر دی جائے گی تو ہم نے J S P action elements میں سے وہ ایکشن ایلیمنٹس دیکھے ہیں جو کہ بین کے ساتھ کام کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ کورسپونڈنگ کا کوڈ دکھایا ہے یہی کام آپ کرتے آئے ہیں آپ اسکرپلیٹ میں یہ سارا کام لکھتے ہیں صرف ان کو ٹیگس کی فارم میں لکھا ہے اس لیے لکھا ہے ٹیکس کی فارم میں تاکہ اگر نان جاوا ڈیولپرز ان کے ساتھ کام کریں یا جی ایس پی پیج پہ ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جاوا کا سینٹیکس منیمائز ہو جاوا کا کوڈ منیمائز ہو تو وہاں پہ آپ ٹیگز استعمال کر سکتے ہیں instead of instead of pure pure جو کام اسکرپلیٹ میں تھا وہی کام ہم ٹیکس کے اندر بھی کرتے ہیں اب میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں سائڈ پہ تو ہم نے ایگزامپل میں ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں تو ایگزامپل میں ہم کرتے ہیں کہ ایگزامپل سمپل رکھنے کے لیے ہم ایک سمپل سا ایک پیج بناتے ہیں جس میں ہم یوزر سے دو نمبر لیتے ہیں ان دو نمبر کی ویلو ایک بین میں سیٹ کرتے ہیں ان دو کو ہم سم کر کے یوزر کو ان کا آنسر دکھائیں گے اب جو نمبر کو سم ہم کر رہے ہیں تو یہ جاوا کا کوڈ ہوگا جاوا کا کوڈ میں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ جی ایس پی میں جاوا کا کوڈ جو ہے وہ مینیمائز ہو سکے تو ہم جاوا کا کوڈ اٹھا کے ایک جاوا بین کے اندر لے جائیں گے اس کو ہم سم بین کا نام دے دیں گے اس بین میں کیا ہوگا کہ دو نمبر وہ لے رہی ہوگی ان کو سم کر کے ریزلٹ ہمیں واپس کر رہی ہوگی اور جی ایس پی پیج کے اندر سے ہم ٹیگس کو استعمال کرتے ہوئے اس بین کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کریں گے تو یہ ہم کوڈ میں دیکھتے ہیں تاکہ جو ہم نے ابھی جو آپ کے سامنے ایکشن ایلیمنٹس یوز کیے ہیں آپ ذرا پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں گے یہ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے ایگزامپل کی ایگزیکیوشن دکھاتے ہیں آپ کے سامنے ایک پیج ہے جس میں دو ٹیکس فیلز ہیں جو کہ دو نمبر لے رہی ہیں یہاں پہ دو نمبر ہم لکھ دیتے ہیں کیلکولیٹ سم کا جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمیں سم نظر آ جاتا ہے ایک پیج پہ اس کے پیچھے جو جی ایس پی فائل جو ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سم مین کی فائل دیکھیں سم بین جو ہے یہ ایک جاوا بین ہے اس کو ایک پیکج میں بنایا گیا ہے ورچوئل یونیورسٹی وی یو میں جاوا ڈاٹ آئی او ایس میں ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ہم سیریلائزبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو public class sum bean and it implements serializable interface we've got three private variables first number second number and sum اور اس کا ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر ہے جہاں پہ ہم نے ان تینوں ویریبلس کو زیرو سے انیشلائز کر دیا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دو نمبرس کے سیٹرز ہیں first num set second num اور سم کو ہم نے سیٹ کرنے کا میتھڈ نہیں بنایا کیونکہ سم تو as a result of a calculation generate ہوگا تو بیسیکلی آپ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ریڈ رائٹ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کے سیٹرز اور گیٹرز دونوں بنائیں گے تو ان پراپرٹیز کو ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے ان پراپرٹیز کو رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ خالی سیٹرز بنائیں گے تو وہ پراپرٹیز رائٹ اونلی ہوں گی یعنی کہ ان کو رائٹ کیا جا سکتا ہے ریڈ نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ ان کے خالی گیٹرز بنائیں گے تو وہ پراپرٹیز ریڈ اونلی ہوں گی یعنی کہ ان کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اور رائٹ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اس بین کے اندر دیکھیں تو سینس یہ بنتی ہے کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر جو ہیں ان کی ویلیوز کو سیٹ کیا جائے تاکہ ان کو بعد میں ایڈ کیا جا سکے تو اس لیے ہم ان کو as a write only property بناتے ہیں یعنی کہ ہم ان کے سیٹرز تو دے دیتے ہیں ہم ان کے گیٹرز نہیں دیتے اور سملرلی سم کی لاجک یہ بنتی ہے کہ سم کو اس بین میں سے گیٹ کیا جائے سیٹ کرنے کی لاجک نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ یہ as a result of adding first and second number sum generate ہوگا تو سم کو سیٹ نہیں کیا جائے گا صرف ریٹریو کیا جائے گا اس لیے سم جو ہے اس کا صرف گیٹر بنایا ہے اس کا سیٹر نہیں بنایا سم کا صرف ہم نے یہاں پہ گیٹر بنایا ہے تو یہ ہماری تھی سم بین اور اس کے اندر ایک میتھڈ ہے کیلکولیٹ سم جو کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ایڈ کر کے سم جنریٹ کر رہا ہے ذرا دیکھتے ہیں index dot J S P میں کیا ہو رہا ہے index dot J S P میں ہم یوزر سے فرسٹ نمبر لیتے ہیں ایک ٹیکسٹ باکس میں اور پھر سیکنڈ نمبر لیتے ہیں ایک دوسرے ٹیکسٹ باکس میں اور اس کے نیچے ایک سبمٹ کا بٹن ہے جس کی ویلو ہے کیلکولیٹ سم یہ تینوں چیزیں جس فارم کے اندر انکلوزڈ ہیں اس فارم کا نام ہے مائی فارم اور اس کا ایکشن ہے result dot J S P یعنی کہ یہاں سے ڈیٹا جائے گا result dot J S P پہ آئیے دیکھتے ہیں کہ result dot J S P پہ کیا ہے result dot J S P کے اندر ہم نے سب سے پہلے ٹیگ ایک یوز کیا J S P directive percent at the rate page import to V U یہ ہم نے اس لیے امپورٹ کیا ہے کیونکہ ہماری جو بین ہے وہ وی یو پیکج کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس کو اگر ہم نے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پیکج امپورٹ کرنا پڑے گا ہم نے پیکج امپورٹ کر لیا اس کے بعد ہیڈنگ ہم نے دی ہے دا سامز اس کے بعد جو سم بین ہے اگر ہم اسکریپلٹ میں کوڈ لکھیں تو ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا ہمیں سم بین کو انسٹینشیٹ کرنا پڑے گا فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کے سیٹرز کال کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ کیلکولیٹ سم کا میتھڈ کال کرنے کے بعد گیٹر کے تھرو ویلو ریٹریو کرنی پڑے گی تو یہ کام یہاں پہ ہم بجائے اس کے اسکریپلٹ میں کریں ہم جے ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں جو کہ بین کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم لکھتے ہیں in order to instantiate a bean we write J S P colon use bean so J S P colon indicates کہ جی ایس پی کا کوئی ایکشن ایلیمنٹ آ رہا ہے یوز بین انڈیکیٹس کہ کون سا ایکشن ایلیمنٹ آ رہا ہے ہم نے کہا جی ہم یوز بین یعنی کہ ایک نئی بین انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا جی جو نئی بین انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آئی ڈی کیا ہوگا یعنی کہ اس کا نام کیا ہوگا اس کا آئی ڈی ہم نے رکھ دیا ہے ایس بین کس کلاس کا وہ آبجیکٹ ہوگا وہ V U dot sum bean class کا آبجیکٹ ہوگا اس کا اسکوپ کیا ہوگا اس کا اسکوپ ہوگا پیج یہ اسکوپ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اگر آپ اسکوپ نہیں دیتے تو بائی ڈیفالٹ بھی اسکوپ پیج ہی ہوتا ہے اب ایک بین کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہو گیا اب اس کا فرسٹ اور سیکنڈ نمبر ہم سیٹ کر لیتے ہیں فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلوز جو ہے وہ پیرامیٹرز کے تھرو آ رہی ہیں نم ون اور نم ٹو کے اندر سو ہم پہلے کال کرتے ہیں J S P colon set property یعنی کہ ہم کسی بین کی پراپرٹی سیٹ کرنے جا رہے ہیں کس بین کی name equals to S bean جو ایس بین ہے اس کی ہم پراپرٹی سیٹ کرنے چاہتے ہیں کون سی پراپرٹی پراپرٹی کا نام ہے فرسٹ نمبر اور کیا ویلو رکھنا چاہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویلو کا ہم نے ایک آپ کو ایٹریبیوٹ دکھایا تھا اور یہاں پہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ یوز کیا پیرم اگر آپ سیٹ پراپرٹی والا ٹیگ دیکھیں گے آپ کے پاس جو بھی جی ایس پی سرولیٹ کی ریفرنس بک ہے جیسے کوٹ جاوا سرولیٹس جی ایس پی اس میں آپ سارے ٹیگز اور ان کے کون کون سے ایٹریبیوٹس اویلیبل ہیں ہمارے پاس J S P colon set property والا جو ایکشن ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ اویلیبل ہے پیرم پیرم کا ایٹریبیوٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیرامیٹر پچھلی ریکویسٹ کے ساتھ آ رہا ہے جو آپ اس پیج پہ جو ریکویسٹ پہنچی ہے اس میں کوئی پیرامیٹر آ رہا ہے اور آپ اس پیرامیٹر کی ویلو اس بین کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیرم کا ایٹریبیوٹ استعمال کر سکتے ہیں so ہم نے کہا کہ جی پیرم جو نم ون تھا اگر آپ کو یاد ہو تو index dot J S P میں ہماری ٹیکس فیلڈ جو پہلی ٹیکس فیلڈ تھی اس کا نام تھا نم ون جو دوسری ٹیکس فیلڈ تھی اس کا نام نم ٹو تھا تو ہم نے کہا ہے کہ اس بین کی جو فرسٹ نمبر والی پراپرٹی ہے اس کو پیرامیٹر پاس کر دو نم ون اسکریپلیٹ میں اگر آپ یہ کوڈ لکھتے تو آپ request dot get parameter num one کرتے وہ جو پیرامیٹر نکلتا اس کو آپ انٹیجر ڈاٹ پارس کے تھرو انٹ میں کنورٹ کرتے اور پھر S bean dot set first number کر کے وہ پیرامیٹر اس کو پاس کرتے تو اس ساتھ ساتھ ہم نے آپ یہاں پہ کہ کمنٹس میں وہ کوڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لکھتے تو آپ کو وہ کوڈ لکھنا پڑتا اگر آپ دیکھیں تو ٹیگس کے تھرو جب آپ یہ کام کریں تو یہ کام کافی نیٹ اینڈ کلین ہے جو بیسک ڈیٹا ٹائپس میں کنورژن ہے وہ بھی آٹومیٹک ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ it's looks more like an H T M L اور presentation page instead of Java page so پہلے ہم پراپرٹی سیٹ کی ہم نے J S P colon set property وہاں پہ ہم نے فرسٹ نمبر والی پراپرٹی کی ویلو سیٹ کر دی ہے اور اس پراپرٹی کی ویلو ہم نے پیرم نم ون سے لی ہے جب یہ پراپرٹی ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو ہم دوسری پراپرٹی کی طرف آتے ہیں J S P colon set property ٹھیک ہے جی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں کس پین کی name equals to S bean S bean کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتا ہوں کون سی property property to second number second number والی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتا ہوں کیا ویلو دینا چاہتا ہوں ویلو دینا چاہتا ہوں جو پیرامیٹر نام ٹو کی ویلو ہے اب آپ کے پاس ایس پی انسٹینشیٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلوز سیٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں مجبوری ہے ہمیں اسکریٹ کا کوڈ لکھنا پڑے گا فی الحال S bean dot calculate sum so S bean جو تھی اس کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ سم کا میتھڈ کال کیا ہے تاکہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلو ایڈ ہو کے سم کے ویریبل میں چلی جائے اب جب ویلو سم کے ویریبل میں چلے گئے تو اس کو ڈسپلے کرانے کے لیے ہم J S P colon get property کا ٹیگ یوز کرتے ہیں کون سی بین کی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں name equals to S bean S bean کی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں کون سی property property equals to sum so ہم ایس پین کی سم والی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سم والی پراپرٹی گیٹ ہوگی اور ایک اسٹرنگ کے طور پہ ڈسپلے ہو جائے گی اسکرپلیٹ میں آپ کوڈ لکھتے ہیں تو S bean dot get sum کر کے آپ ایک انٹ لیتے اور انٹ کو آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن آپ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرپلیٹ کا کوڈ ہم نے ساتھ ساتھ لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جی ایس پی کے ٹیگس ہیں وہ بھی لکھے ہیں اور جی ایس پی کے جب ایکشن ایلیمنٹس آپ یوز کر رہے ہیں تو ہمارے کوڈ کافی کلین ہو گیا ہے ایک دفعہ دوبارہ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پہلا اور دوسرا نمبر دیکھ کے جب سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ دونوں نمبر جو ہیں یہ بین کے اندر سیٹ ہو جاتے ہیں بین ان دونوں نمبرس کو ایڈ کر کے آپ کو ریزلٹ دکھا دیتی ہے اور بین کے میتھڈ ہم نے اسکریپلٹ کے اندر سے کال کرنے کی بجائے کال کیے ہیں ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو آپ اسکریپلٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو کوڈ جو ہے وہ زیادہ کلین نظر آتا ہے اور زیادہ لکھنا آسان معلوم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بین کا استعمال دکھایا ہے ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو استعمال ہم اسکریپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کچھ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے صرف وہاں پہ آپ جی ایس پی کے کچھ ٹیگز استعمال کر رہے ہیں اسکرپلٹ میں آپ جاوا کا کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم نے ایک جی ایس پی کا ایکشر ایلیمنٹ استعمال کیا تھا یوز بین کا تو اس کے اندر ہم نے ایک اسکوپ کا ایٹریبیوٹ دیکھا تھا آپ بین کا اسکوپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بین پیج اس کا اسکوپ پیج ہے اس کا اسکوپ سیشن ہے اس کا اسکوپ ریکویسٹ ہے اس کا اسکوپ اپلیکیشن ہے یہ کیا ہے یہ اسکوپ کیا چیز ہے اسکوپ یہی چیز ہے جیسے آپ آپ نے جب پروگرامنگ سیکھی ہوگی تو آپ نے آپ کو بتایا ہوگا ٹیچر نے کہ بھئی ویریبل کا اسکوپ ہوتا ہے ایک ویریبل جو ایک بلاک میں ڈکلیئر ہوتا ہے وہ اس کے باہر والے بلاک میں اویلیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جو میتھڈ کا میتھڈ کے اندر آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک ویریبل جو میتھڈ کے اندر ڈکلیئر ہوتا ہے اس کا اسکوپ لوکل ہوتا ہے اسی میتھڈ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد ڈسٹروائے ہو جاتا ہے سملرلی جو ویریبل آپ کلاس لیول پہ ڈکلیئر کرتے ہیں اس وہ سارے میتھڈس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے جو ویریبل آپ کا اسٹیٹک ہوتا ہے وہ سارے آبجیکٹس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے اور کلاس اس کو آبجیکٹ کے بغیر بھی ایکسیس کر سکتی ہے سو so, اسکوپنگ یہ ہوتی ہے کہ ویریبل آپ کے پاس کہاں کہاں اویلیبل ہے ایچ ٹی ڈی پی کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایچ ٹی ڈی پی تو بس ایک ریکویسٹ اور اس اس کے کے بعد بعد رسپانس تک رہتا ہے ہے ساری چیزیں وہ بھول جاتا تو سرولیٹس میں ہم نے سیشن ٹریکنگ کا میکینزم رکھا تھا کہ آپ آبجیکٹ آپ نے بنا لیے وہ آبجیکٹ آپ کو تین چار پانچ ریکویسٹ تک چاہیے تو پھر آپ اس کو سیشن میں ڈالتے تھے سملرلی بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بین صرف ایک ہی پیج پہ چاہیے ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک پیج سے ریکویسٹ آپ نے دوسرے پیج پہ بھیجی آپ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے پیج پہ آپ نے بین کی ویلو سیٹ کی تھی دوسرے پیج پہ بھی وہی ویلو اویلیبل ہوں یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ چاہیں کہ جتنی مرضی میں ریکویسٹ کروں تھرو آؤٹ دا سیشن مجھے بین کے اندر ساری ویلوز اویلیبل رہیں یہ بھی ہو سکتی ہے سچویشن کہ مجھے بھی ویلوز اویلیبل ہوں کسی اور صاحب کو جو کوئی اور مطلب براؤزر سے لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ویلوز اویلیبل ہوں تو بین کا ہم اسکوپ سیٹ کر سکتے ہیں اسکوپ ہمیں بتائے گا کہ اس بین کی ویلیوز کہاں کہاں اویلیبل ہیں کہاں کہاں اویلیبل نہیں ہوگی ایک بین کی اسکوپ اگر ہم نے پیج رکھا ہوا ہے تو اس کی ویلیو صرف ایک پیج تک اویلیبل ہوں گی دوسرے پیج پہ جب ہم دوبارہ سے یوز بین کریں گے تو ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہوگا پچھلا آبجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا لیکن اگر ایک بین کا اسکوپ ریکویسٹ ہے تو ایک پیج سے ریکویسٹ کر کے اگر ہم دوسرے پیج پہ جاتے ہیں تو وہ بین کی ویلیوز وہاں بھی اویلیبل ہوں گی تھوڑا سا ڈائگرامیٹیکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اسکوپنگ ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو اگر آپ کسی بین کا اسکوپ پیج رکھیں گے تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے سپوز کریں گے میرے پاس ایک جی ایس پی ہے first dot J S P اس جی ایس پی پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جس کو جب میں دباتا ہوں تو ریکویسٹ میری ایک جاتی ہے second dot J S P پہ second dot J S P پہ میں نے ایک بین کریٹ کی اور وہ بین ویب سرور کے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو وہ پیج کانٹیکسٹ کہتا ہے اگر آپ کی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو اس بین کو یہ پیج کانٹیکسٹ والے ڈیٹا اسٹرکچر میں رکھ دیا جائے گا اب second dot J S P کے اوپر بھی ایک بٹن لگا ہوا تھا جب آپ نے دبایا آپ چلے گئے third dot J S P پہ سو ہمارے پاس ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے سرولیٹس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے اپنی ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیا تو آپ نے پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے بھیج دیا ہے لیکن اگر آپ کی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو آپ کی بین جو ہے وہ صرف second dot J S P تک اس کی ویلوز اویلیبل ہوں گی third dot J S P پہ آپ کو پرانی بین اویلیبل نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کو نئی بین انسٹینشیٹ کریں گے یعنی کہ میرے اگر second dot J S P میں میں نے بین کی کچھ ویلوز اگر سیٹ کی تھیں تو third dot J S P پہ مجھے وہ ویلوز اویلیبل نہیں ہوں گی بلکہ third dot J S P پہ اگر میں اسی بین کا کوئی آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتا ہوں تو وہ ریسیٹڈ ویلیوز کے ساتھ ملے گا اس میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی تو سپوز کریں کہ second dot J S P کے اوپر اگر میں نے مائی بین کا ایک آبجیکٹ ایم انسٹینشیٹ کیا تھا اور M dot set name Ali کیا تھا اور میں third dot J S P کے اوپر جا کے دوبارہ مائی بین کا ایک آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتا ہوں تو علی کی value third dot J S P پہ اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ بین دوبارہ سے انسٹینشیٹ ہوگی سو پیج اسکوپ یہ ہوتا ہے کہ ایک بین جس کا ہم اسکوپ پیج رکھ دیں اس کی ویلوز اس پیج کے اندر اندر تو اویلیبل ہوتی ہیں اس پیج کے اندر تو پرسسٹ کرتی ہیں لیکن جیسے اس پیج سے ہم دوسرے کسی پیج پہ جاتے ہیں اس بین کی ویلوز جو ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں پیج اسکوپ کے بعد نیکسٹ جو اسکوپ آتا ہے وہ ہے ریکویسٹ اسکوپ ریکویسٹ اسکوپ میں آپ کنسیڈر کریں کہ میرے پاس ایک پیج ہے first dot J S P اس پہ میں ایک بٹن دباتا ہوں تو میں جاتا ہوں second dot J S P پہ سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پہ جا کے میں ایک بین کریٹ کرتا ہوں اور اس دفعہ بین کریٹ کرتے ہوئے J S P colon use bean کا ٹیگ یوز کرتے ہوئے میں نے بین کا اسکوپ رکھ دیا ہے ریکویسٹ جب میں بین کا اسکوپ ریکویسٹ رکھتا ہوں تو بین اب ایک ایسے ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سرولیٹ ریکویسٹ پچھلی دفعہ جب میں نے بین کا اسکوپ پیج رکھا تھا تو بین ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہوئی تھی جس کا نام تھا پیج کانٹیکسٹ یہاں پہ بین ایک ایسے ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہو رہی ہے جس کا نام ہے سرولیٹ ریکویسٹ اور اس بین کو میں نے کچھ ویلوز دے دی فار ایگزامپل یہ وہی مائی بین ایم ہے اور ایم ڈاٹ سیٹ نیم میں نے کیا Ali second dot J S P page کے اوپر پہنچ کے اب میرے پاس آپشن دو ہیں ایک آپشن تو ہے J S P colon forward element use کرتے ہوئے پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے فارورڈ کر دوں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ میں یہاں سے نئی ریکویسٹ جنریٹ کروں ایک بٹن تھا جس کو دباتا ہوں تو میں third dot J S P پہ پہنچ جاتا ہوں تو اگر تو میں پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں یعنی کہ ریکویسٹ ون جو کہ first dot J S P سے second dot J S P آئی تھی اسی کو فارورڈ کر دیتا ہوں یہ فارورڈنگ کا میکنیزم آپ نے سرولیٹس کے اندر سیکھا تھا جب میں ریکویسٹ اسپیچر ڈاٹ فارورڈ کرتا تھا تو وہ پچھلی ریکویسٹ ہی آگے فارورڈ ہو جاتی تھی نئی ریکویسٹ جنریٹ نہیں ہوتی تھی سملرلی جی ایس پی کے اندر اگر میں نے فارورڈ کرنا ہو تو میں اسکرپلیٹ کے اندر ریکویسٹ اسپیچر ڈاٹ فارورڈ والا طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہوں یا میں جی ایس پی کا فارورڈ ایکشن ایلیمنٹ بھی استعمال کر کے J S P colon forward لکھ کے third dot J S P پہ جا سکتا ہوں جب میں فارورڈ کے ساتھ اپنی ریکویسٹ آگے بھیجوں گا تو جو ریکویسٹ میری first dot J S P سے آئی ہوگی وہی ریکویسٹ آگے جائے گی اگر میں فارورڈ کے تھرو ریکویسٹ نہ بھیجتا ری ڈائریکٹ کرتا یا دوبارہ سے سبمٹ کرتا تو ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے اور میں third dot J S P پہ پہنچتا اب آپ دیکھیں کہ بین کا کیونکہ اسکوپ ریکویسٹ تھا اور third dot J S P پہ میری جو ریکویسٹ ہے وہ وہی ہے جو پرانی تھی تو اس لیے وہ بین بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگی اگر اس بین کا اسکوپ پیج ہوتا تو یہ بین یہاں پہ اویلیبل نہ ہوتی علی کی ویلو کے ساتھ لیکن کیونکہ پچھلی ریکویسٹ ہی یہاں پہ فارورڈ ہوئی ہے اور اس بین کا اسکوپ بھی ریکویسٹ ہے تو جس بین کا اسکوپ ریکویسٹ ہوتا ہے وہ بین کی ویلوز آپ کو تب تک اویلیبل ہوتی ہیں جب تک آپ وہی ریکویسٹ کو فارورڈ کرتے جائیں اگر آپ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کر دیں گے تو اس بین کی ویلوز آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی تو مائی بین ایم جس کے اندر ہم نے سیٹ نیم کر کے علی کی ویلو سیٹ کرائی ہے کیونکہ پچھلی ریکویسٹ کو ہی ہم نے آگے فارورڈ کیا ہے اس لیے third dot J S P کے اوپر بھی جب ہم اس بین کی نیم والی پراپرٹی گیٹ کریں گے تو علی کی ویلو اویلیبل ہوگی اب سپوز کریں third dot J S P پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جو کہ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے ریکویسٹ ٹو جس کے تھرو ہم fourth dot J S P پہ پہنچ جاتے ہیں تو اب ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہو گئی ہے اس لیے یہاں پہ مجھے جو مائی بین ایم تھی جس کے اندر میں نے علی کی ویلو سیٹ کرائی تھی وہ بین اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ اگر میں بین انسٹینشیٹ کروں گا تو یہ ایک نئی بین ہوگی تو یاد رہے کہ ریکویسٹ اسکوپ والی بین وہاں تک آپ کا ساتھ دے گی اپنی ویلوز کے ساتھ جہاں تک آپ اوریجنل ریکویسٹ کو فارورڈ کرتے جائیں گے جیسے ہی آپ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کریں گے اس بین کی ویلوز بھی ختم ہو جائیں گی وہ بین کا اسکوپ ختم ہو جائے گا ریکویسٹ اسکوپ سے زیادہ بڑا اسکوپ ہوتا ہے سیشن اسکوپ یہ سیشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے کے اندر ہم نے سیشن پڑھے تھے کہ آپ ملٹیپل ریکویسٹ جنریٹ کرتے چلے جائیں آپ کے پاس جو ویلوز ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل ہوں گی سو so, ہم نے first dot J S P سے پہلی ریکویسٹ جنریٹ کی ہم second dot J S P پہ آ گئے وہاں پہ ہم نے ایک بین کریٹ کی اس بین کا اسکوپ ہم نے رکھا سیشن جب آپ کسی بین کا اسکوپ سیشن رکھتے ہیں تو وہ جس ڈیٹا اسٹرکچر میں اس کو سیو کیا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے H T P session second dot J S P سے آپ آپ ریکویسٹ ون پہ فارورڈ کر سکتے ہیں یا آپ ریکویسٹ ٹو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ third dot J S P پہ پہنچ گئے اب سیشن والی بین یہاں پہ اویلیبل ہوگی third dot J S P سے آپ نئی ریکویسٹ جنریٹ کر کے پہنچے fourth dot J S P پہ تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس علی کی ویلو اویلیبل ہوگی جس پین کا اسکوپ سیشن ہوتا ہے اس کی ویلیوز تب تک اویلیبل ہوتی ہیں جب تک یوزر اپنا سیشن اپنا براؤزر کلوز نہیں کرتا چاہے جتنی مرضی ڈفرینٹ ریکویسٹ وہ جنریٹ کرے وہ بین جس کا اسکوپ ریکویسٹ ہوتا ہے اس کی ویلو صرف تبھی تک پرسسٹ کرتی ہے جس ریکویسٹ کے ساتھ وہ جنریٹ ہوئی تھی وہی ریکویسٹ آگے چلتی چلی جائے اور اس بین جس کا اسکوپ پیج ہوتا ہے اس کی ویلو صرف ایک پیج کی حد تک پرسسٹ کرتی ہیں جیسے آپ پیج سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں اس بین کی ویلوز ختم ہو جاتی ہیں سیشن اسکوپ سے آگے ایک اسکوپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اپلیکیشن اسکوپ اب سیشن اسکوپ تو ایک یوزر کے لیے ہوتا ہے اپلیکیشن اسکوپ ملٹیپل یوزرس کے لیے ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کوئی ایک ایسی کامن ویلو ہے جو کہ یوزر ون کو بھی چاہیے یوزر ٹو کو بھی چاہیے یوزر تھری کو بھی چاہیے تو آپ اس بین کا اسکوپ اپلیکیشن رکھتے ہیں اس کو پھر جتنے مرضی یوزر ایکسیس کریں اس کی ویلوز ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہیں یہ بین کہاں رکھی جاتی ہے یہ بین رکھی جاتی ہے سرولیٹ کانٹیکسٹ کے آبجیکٹ میں اس کو سمرائز کرتے ہیں ذرا تو ڈفرنٹ آبجیکٹ جو ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لیسٹ ویزیبل سے موسٹ ویزیبل کی طرف چلتے ہیں سب سے لیسٹ ویزیبل ہے پیج اسکوپ پیج اسکوپ کے اندر جو بین یا جو آبجیکٹس یا جو ویریبل ہوتے ہیں یہ صرف اسی پیج کے اندر ایکسیسیبل ہوتے ہیں اس پیج سے آپ آگے جائیں گے تو یہ آبجیکٹ ایکسیسیبل نہیں ہوں گے اگر آپ وہاں پہ ان آبجیکٹس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ان آبجیکٹس کو نئے سرے سے کریٹ کرنا پڑے گا پیج اسکوپ سے بڑا ہوتا ہے ریکویسٹ ریکویسٹ کوپ کے اندر جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ جب تک آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہوتی رہے گی ایک ہی ریکویسٹ چلتی رہے گی وہ آبجیکٹس آپ کے اویلیبل ہوں گے سیشن اسکوپ جو ہوتا ہے یہ ملٹیپل ریکویسٹ پہ اسپین کر سکتا ہے یعنی کہ آپ نے ایک ریکویسٹ کی دوسری ریکویسٹ کی تیسری ریکویسٹ کی چوتھی ریکویسٹ کی اگر آپ نے کسی بین کو سیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے تو اس بین کی ویلوز آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوں گی اور ایپلیکیشن اسکوپ جو ہے وہ آپ کے ملٹیپل یوزر جو ہیں اس ایپلیکیشن اسکوپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بین کی ویلو جس کا اسکوپ اپلیکیشن ہے جو یوزر ون کو ویلوز نظر آئیں گی وہی یوزر ٹو کو نظر آئیں گی وہی یوزر تھری کو نظر آئیں گی ایک ڈفرنٹ ویو اس کا کنسیڈر کرتے ہیں جو پیج ون اور پیج ٹو نظر آ رہا ہے اور پیج تھری اور پیج فور نظر آ رہا ہے اگر کسی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو پیج ون کی ویلوز پیج ون پہ پیج ٹو کی ویلیوز پیج ٹو پہ پیج تھری کی ویلیوز پیج تھری پہ اور پیج فور کی ویلیوز پیج فور پہ نظر آئیں گی اگر ہم پیج ون سے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں پیج ٹو پہ اور سملرلی پیج 3 سے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں پیج 4 پہ تو اگر پیج 1 اور پیج 3 پہ ایسی بیس موجود ہیں جن کا اسکوپ ریکویسٹ ہے تو پیج 1 والی بین جو ہے وہ پیج 2 پہ اویلیبل ہوگی اور سملرلی پیج 3 والی بین پیج 4 پہ اویلیبل ہوگی پیج 1 اور پیج 2 والی بین پیج 3 اور 4 پہ اویلیبل نہیں ہوگی سملرلی پیج 3 اور پیج 4 والی بین پیج 1 اور پیج 2 پہ اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ ریکویسٹ ہیں اور ایسی بین جس کا اسکوپ ریکویسٹ ہوگا وہ صرف اسی جگہ تک اویلیبل ہوتی ہے جہاں تک وہ ریکویسٹ چلتی ہے اس سے بڑا اسکوپ ہوتا ہے سیشن سیشن کیونکہ ملٹیپل ریکویسٹ پہ اسپین کر سکتا ہے اس لیے اگر کسی بین کا اسکوپ سیشن ہے تو وہ پیج ون پہ بھی اویلیبل ہوگی ٹو پہ بھی اویلیبل ہوگی تھری پہ بھی فور پہ بھی اویلیبل ہوگی اور اس کی ویلوز جو ہے وہ پرسسٹ کرتی رہیں گی اور اگر ہم سیشن ورسز اپلیکیشن اسکوپ کو دیکھیں تو کلائنٹ ون کا سیشن ون ہے کلائنٹ ٹو کا سیشن ٹو ہے ون بہت ساری ریکویسٹ اپنے سیشن میں کرتا ہے کلائنٹ ٹو بہت ساری ریکویسٹ اپنے سیشن میں کرتا ہے ایسی مین جس کا اسکوپ سیشن ہوتا ہے وہ کلاٹ ون کے لیے لیدا ہوگی ٹو کے لیے لیدا ہوگی لیکن وہ کلائنٹ ون کی ساری ریکویسٹ کے اندر اویلیبل ہوگی جو کہ سیشن ون میں ہے اس طرح وہ کلاٹ ٹو کی ساری ریکویسٹ میں اویلیبل ہوگی بین ٹو جو کہ سیشن ٹو میں ہوگی لیکن ہم اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو کہ دو یوزر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس بین کا اسکوپ ہم رکھیں گے ایپلیکیشن وہ کلائنٹ ون کو بھی اویلیبل ہوگی اور کلائنٹ ٹو کو بھی اویلیبل ہوگی وہی بین جب ہم وہی بین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتے کہ بھائی وہی بین سے کیا مطلب ہے میں my bean bean M new ایک پیج پہ بھی کریٹ کر سکتا ہوں my bean M equals to new bean دوسرے پیج پہ بھی کریٹ کر سکتا ہوں تو یہ وہی بین نہیں ہوئی وہی بین سے مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک بین میں کچھ ویلوز سیٹ کر دی ہیں اس کی ویریبلس کو کچھ ویلوز دے دی ہیں تو وہ ویلوز اگلے پیج پہ اویلیبل ہوں وہ ویلوز پرسسٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے J S P action elements کی بات کے ساتھ ساتھ جو بین تھی اس کے اسکوپ کے اوپر بھی بات کی اسکوپنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ جب اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آبویسلی دیکھنا پڑتا ہے کہ آبجیکٹ کا اسکوپ کہاں تک ہے آ, یہ کوئی بہت آ, نئی چیز نہیں ہے آپ جب سمپل اپلیکیشنز بنا رہے تھے کنسول بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے تھے یا G U I based application بنا رہے تھے وہاں بھی آپ سوچ سمجھ کے کئی کچھ ویریبلس کو آپ فنکشن کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں کچھ کو کلاس لیول کے اوپر ڈکلیئر کرتے ہیں دیکھ دیکھتے ہوئے کہ کس کا یوز کہاں کہاں پہ اسکوپ کہاں کہاں پہ بالکل اسی طرح جب آپ ویب اپلیکیشن بنائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کون سے آبجیکٹس آپ کو کہاں تک چاہیے ان کی ویلوز آپ کو کہاں تک چاہیے اور اکارڈنگلی آپ ان کا اسکوپ رکھیں گے جیسے شاپنگ کارٹ ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپل ریکویسٹ کے کراس اویلیبل ہوتی ہے جیسے میں نے امیزون پہ گیا ہوں میں جیسے میں امیزون پہ گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنی جاوا کی کتاب ایڈ کی ہے پھر میں نے اوریکل کی کتاب ایڈ کی ہے پھر میں نے کمپائلر کی کوئی بک ایڈ کی ہے تو یہ ملٹیپل ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہیں اور شاپنگ کارٹ میں یہ ساری بکس مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاپنگ کارٹ کی جو بین تھی اس کا اسکوپ سیشن ہوگا ادروائز وہ ملٹیپل ریکویسٹ کے کراس میری بینس کو میری میری جو بکس ہیں ان کو اکٹھا نہ کر سکتی سملرلی جو بکس کی کیٹلاگ ہے وہ مجھے بھی وہی نظر آ رہی ہے جو کہ کسی اور یوزر کو نظر آ رہی ہے تو بکس کی کیٹلاگ جو بین ڈسپلے کرا رہی ہے اس کا اسکوپ اپلیکیشن ہوگا کیونکہ یوزر ون کو بھی نظر آ رہی ہے یوزر ٹو کو بھی نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ کو اپنے آبجیکٹس کے اسکوپ ذرا دھیان سے دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی اپلیکیشن میں ان کا پراپر استعمال کر سکیں J S P action elements کو ذرا میں چاہوں گا کہ ایک دو اور ایکشن ایلیمنٹس کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کر سکیں انکلوڈ اور فارورڈ کی بات کی میں صرف فار کلیئرٹی پرپزز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جی ایس پی کا جو انکلوڈ ایکشن ایلیمنٹ ہے اور فارورڈ ایکشن ایلیمنٹ ہے وہ سرولیٹ میں کس چیز کے کورسپونڈنگ ہے تو یہ سرولیٹ میں جو ہم نے کام کیا تھا request dispatcher R D equal to request dot get request dispatcher one dot J S P اور R D dot include request comma response تو یہ جو دو لائنیں ہم وہاں پہ لکھتے تھے سرولیٹس میں جی ایس پی کا انکلوڈ ٹیگ آپ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو جی ایس پی کے اندر اگر آپ لکھتے ہیں J S P colon include page equal to one dot J S P flush equal to to include tag میں ہوتا کیا ہے کہ one dot J S P کی پوری آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی اور وہ اس پیج کا پارٹ بن جائے گی اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ٹیگ استعمال کیا گیا ہے سملرلی ہم نے ایک فارورڈ کا ٹیگ دیکھا تھا فارورڈ کا ٹیگ تھا J S P colon forward page اور اس کا یو آر ایل تو اگر آپ J S P colon forward استعمال کریں تو ہو جائے گا J S P colon forward page equal to one dot J S P اور یہ ٹیگ جو آپ کا ہے کس کے برابر ہے اگر آپ سرولیٹ کا کوڈ دیکھیں یا اگر آپ نے اسکرپلیٹ میں یہ کوڈ لکھنا ہو تو request dispatcher R D equals to and forward میں آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم جب ایک سیولیٹ سے فارورڈ کرتے تھے تو ریکویسٹ دوسرے سیولیٹ کے اوپر چلی جاتی تھی today we breeze through the J S P action different J S P tags that are available pace was relatively fast because you have seen these side already so J S P tags are a way of writing this scriptlet, this Java code that we write in scriptlet in a more tag اور ایچ ٹی فارمیٹ جو کام ہم وہاں پہ جاوا کا کوڈ لکھ کے کرتے تھے جی ایس پی کے ٹیگس جو ہیں وہ ہمیں خود سے وہ کام وہ ٹیگس کی فارم میں وہ کام کر لینے دیتے ہیں تو ایسے ڈیولپرس جن کو جاوا کا بہت زیادہ نالج نہیں ہے وہ ان ٹیگس کو یوز کر کے اسٹل جاوا کی کلاسز کو جاوا کی لائبریریز کے استعمال کر سکتے ہیں تو جی ایس پی میں جب آپ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جی ایس پی کے شروع میں اب جب ہم نے جی ایس پی کی جرنی پہ بات کی تو ہم نے دیکھا اس میں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس تھے اس میں ڈائریکٹوس تھے اور اس میں یہ ایکشن ایلیمنٹس تھے امپلیسٹ آبجیکٹس بھی تھے تو ہم نے آج یہ اپنے کچھ کمپلیٹ کر لیا یہ والی جرنی کہ ہم نے ڈائریکٹوس بھی ڈسکس کیے ہیں ہم نے اپنے ایکشن ایلیمنٹس بھی ڈسکس کیے ہیں ہم نے اپنے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس بھی ڈسکس کیے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر سمجھ آئیں گی اگر ہم اس کو کسی کیس اسٹڈی کی فارم میں کریں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں تو نہیں اس سے نیکسٹ لیکچر میں maybe we discuss a small case study جس میں ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنا کے دیکھیں گے کچھ ٹیگز اس میں سے کچھ چیزیں اس میں سے یوز ہوں گی جو بھی یوز ہوں گی وہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے جی ایس پی کے بہت سارے ٹیکس دیکھے جی ایس پی کی جو اصل پارٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی ایس پی میں آپ اپنے کسٹم ٹیکس بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایسے ٹیکس بنا سکتے ہیں جو کہ آپ نے لکھے ہوں بہت سارا ایسا کام کرتے ہوں جو کہ آپ کروانا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ یہ والا کوڈ جو ہے جس نے یوز کرنا ہے اس کو نہ لکھنا پڑے وہ سمپلی ایک لکھ لکھے پیچھے جاوا کا کوڈ آپ کا چل جائے تو ایسا کام ہم کرنا سیکھیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جی ایس پی کے کسٹم ٹیگس جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں تب تک آپ یہ ان لیکچرس کو کیونکہ اب ہم ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ پہ ہیں تو کام تھوڑا سا ذرا ٹف ہوتا جا رہا ہے چیزیں نئے نئے کانسیپٹ تیزی سے آتے جا رہے ہیں تو آئی ایم انکریج یو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی ذرا پریکٹس کریں جو اسپیشلی ہمارے کوڈ سیمپلس وغیرہ جو ہینڈ آؤٹس میں ہوتے ہیں انہیں ضرور پروجیکٹ کے طور پہ بنائیں انہیں چلائیں ان کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں ان میں ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کریں ایکسپیریمنٹ کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے ویلوز دیکھیں آؤٹ پٹس دیکھیں اور ان کانسیپٹس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فردر جی ایس پی کے کچھ کسٹم ٹیکس پہ بات کریں گے اور پھر آگے ہم فردر لیکچرز اپنی کیس اسٹڈیز پہ اور ڈیزائن ایلیمنٹس پہ بات کریں گے